الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحب ما قال العز وكلنا لك عزيز لا معي لما آتيت ولا معتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 <laughs> وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة سنة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يأت الله ورسوله فقد ذل وغضى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 يا أيها المدخر كن فأنذر وربك فكبر وثيابك فتهجر والرجز فاهجر ولا تمن فتكبر ولربك فاصبر فإذا نقل في الناصور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهيدا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ونزيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا اے کپڑا اوڑ کر لیٹنے والے تم کچھ لوگوں کو ان کے برے اعمال کے برے انجام سے ڈرا وربا کا ایسا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر کا فتح اور اپنے کپڑوں کو کافی جا رکھ بر سہج اور شرک کی نجاست کو سرے سے چھوڑ دے ولا تم تک صرف ہم لوگوں کو نیکی کی تعلیم دینے دین سکھانے پر احسان نہ دکھلا کہ اس کے بدلے میں کچھ لے سکے اور اپنے کا فصل اور اپنے پرور نگار کی خاطر صبر کر پھر بس جب کرنا پھونکا جائے گا فضال کا یوم یوم وہ دن بڑا ہی تنگی والا دن ہوگا حلل کا آخری نظر کافروں پر اس میں کوئی بھی آسانی نہیں ہوگی ذرنی گمن خلق تو کا جب اللہ فرمائے گا مجھے چھوڑ دیجیے جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا تھا اس سے مجھے سمجھ لینے دیجیے وجعلت له مالا ممدودا جس کو لمبا ہی مال دیا تھا میں نے وہ بنی نہ اور ایسے بیٹے دیے تھے جو ہر وقت اس کی خدمت کے لیے آگے رہتے تھے مخت تو رہوں تمبیدہ اور اس کے لیے تمام آسانیاں مہیا کی تھی حمایت پھر لگ جاتا ہے کہ مزید دوست کو چلنا ایسا ہرگز نہیں ہوگا انه كان بآياتنا عنيدا وہ ہماری آیتوں کے خلاف اعناد رکھتا تھا ضد رکھتا تھا رب شرح علی صدری ویسر لی امری وحل عقدة من لسانی يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من حملات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے صلاۃ و سلام سید نام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المجید سیدنا و سید رب آدم محمد رسول اللہ علیہ کی حمد و صلاح صلاح وسلام کے بعد اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ انسان اللہ رب العزت کی حمد و صلاح کرے اس کی تخلیق کرے اس کی بڑائیاں بیان کریں اس کے سامنے سجدہ ریز ہے اس کی عبادت سجا لائے اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے ہر قدم اللہ کی مرضی کے مطابق اٹھائیں ہر قدم اللہ کی مرضی کے مطابق رکھیں ہاتھ پاؤں کی ہر حرکت اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق ہے زبان کا ہر لفظ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے ہاں کہ جب کہ تو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق کان کو سنے تو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اللہ رب العزت خالق کو مالک ہے یہ بات بڑی ہی کثرت کے ساتھ سمجھائی جاتی ہے کہی جاتی ہے اپنے کو بھی سمجھاتے ہیں دوسروں کو بھی سمجھاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان رافل ہے بلکڑ ہے بھول جاتا ہے دنیا نے اس کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے دنیا کی چکا دنیا کی رونق انسان کی اپنی صحت انسان کی اپنی خاص فاص انسان کی اپنی عزت انسان کا اپنا لباس سب اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اور یہ اس لیے ہے کہ ان کو ایک ایک کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد جانتے لیکن بندہ ایک ایک کو دیکھ کے اللہ کو بلاتا ہے صحت اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے لیکن صحت مند انسان بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کے کہ وہ کبڑا آدمی ہے وہ لنگڑا آدمی ہے وہ بیمار ہے اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے صحت دی ہے مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کی بجائے ان کا مذاق اڑاتا ہے اکٹھا کرتا ہے حکاس کی وجہ سے دیکھتا ہے اپنے کو سمجھتا ہے بھائی ہے اس گدے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کل کو میں نے بھی اسی طرح کا ہو جانا ہے ایسے کسی کی بات ہے کوئی زیادہ دن کی بات نہیں زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے یہ نیم تو ملی اس لیے ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرے بندہ یہ نیم کو اللہ کو بلانے کے لیے استعمال کرتا ہے دولت بندے کو اس لیے ملتی ہے کہ بندے کو روٹی پانی کی فکر ختم ہے اب صرف اللہ اللہ نہیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ دے دیا ہے وہاں بھی تم ملنے میں تو خان اللہ ہے تم میں جام سکتا ہی تجارو ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہوئی ہے کسی نے خود کچھ نہیں کمایا اگر خود کمانے والی بات ہو تو دنیا میں فرق نہ ہو سب کے دو ہاتھ ہیں سب کا دماغ ہے سب کے ہاتھ پاؤں ہیں سب کی زبان برابر چلتی ہے سب کے کان برابر سنتے ہیں سب کی آنکھیں برابر دیکھتی ہیں ایک کروڑ پتی ہے تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا اصل نہیں آتی کہ یہ انسان کا اپنا کمال نہیں ہے اللہ رب العزت کی مہربانی ہے جس کو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے اتنا بیوقوف ہے انسان اتنا کم عقل ہے انسان اس قدر نالائق ہے انسان کہ جو چیزیں اللہ نے اس لیے دی کہ اس کو ان کی وجہ سے ان کو دیکھ دیکھ کے یاد کیا جائے انہیں کو دیکھ دیکھ کے بندہ اللہ کو بلاتا ہے اس سے بڑی بہن کسی جان بچے اللہ نے اس لیے بچہ ہم سے تو بندہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے اولاد دی ہے کہاں اس کا ہے کیا میری حیثیت ہے کتنے لوگ ہیں جو بچوں کے لیے سخت رہے لیکن بچوں کو دیکھ کے اتراتا ہے اکڑتا ہے کئی نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں تو کسی مصیبت میں مبتلا تو کسی مصیبت میں مبتلا میں کہہ رہے چاہتا ہوں ہر نعمت بندے کو اس لیے ملی کہ بندہ نعمتوں کو دیکھ کے ایک ایک نعمت کو دیکھ کے اللہ رب کا اللہ تیرا شکر ہے مٹ مٹ جائے انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید اللہ والآخرین ہے امام الانبیاء والمرسلین سلیم ہے تحریر ہے کوئی شخص کے دن جنت میں امام الانبیاء کی مرضی کے بغیر داخل نہیں ہے اتنا مقام اتنا مطلب اتنی عزت امام الانبیاء کی پیروی کے بغیر کسی کی نجات نہ ہو سکے لیکن حال یہ ہے کہ ساری ساری رات مسئلے پر کھڑے رہتے ہیں پہنچ نہیں جاتے ہیں پوچھا گیا تھا بڑا تم یہاں نے اتنی عزتیں مسی ہے تو اس کا شکر نہ ادا کرے اتنی عزتیں مسی ہے وہاں نے اتنا مقام ادا کیا ہے تو رکھنے کا دس جران چکر نہ ادا کرو اور چلتے ہیں تو اس طرح چلتے ہیں دیکھنے والے کہتے ہیں کہ اب گرے گی اب گرے اتنا ستر چلتے یہ یوں لگتا کہ اب گرے کہ اب گرے یہ محمد رسول اللہ کی جان ہے بیٹھتے ہیں تو باہر جانے والے آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا باہر سے آنے والے کو پتہ نہیں چلتا بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے نبی کون ہے امتی کون ہے پتہ نہیں چلتا پہچانتا جانتا نہیں ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو سید والا بات میں فقیر ہے سارے سارے کراؤ میں فقیر ہے سہیب ہے دیہات ہے سلمان ہے سارے فقیر مسکین ہیں ان فقیروں مسکینوں میں بیٹھے ہوئے اس کرسی عبد المطلب کے عظیم بیٹے ہوتے قریشیوں کے سب سے بڑے سردار اور اللہ رب العزت کے عظیم ان کا سبق نبی کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے ان میں سے کون ہے کیا نسبت ہے ہماری آپ کے ساتھ وہ آیا دیکھا کہ وہ جانتا تھا آ رہا ہے ٹھنڈے کام رہے ہیں پٹھے کام رہے ہیں حضرت ضلع تعالیٰ کا بیان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص ایک بار دیکھتا ہے اچھی طرح دھیان سے دیکھتا تو روز سے اس کا دماغ دل بھر جاتا ہے سے جاتا میں پر جب مل جل کر معاملہ کر کے دیکھتا لین دین کرتا بات بیٹھتا میں نے سرسوں میں پیار کرتا دوستی بناتا تو پتہ چلتا کہ ان سے پیارا ہے ہی نہیں اصل یہ روب ہے یہ تو اہل ایمان اور مومنوں کا حال ہے اور امام الانبیاء نے فرمایا صرف اگر روب مسیرت شہر جہاں تک کافروں کا تعلق ہے ایک مہینے کی مسافت سے روب میں آ جاتے ہیں کافر کو ہم لوگوں نے کام رہا ہے رحم بنا لگتی ہے فینی رقص دیوانے کے ان نوانے اگلے مراد ان کو رہتے ہیں من کبھی اور ڈر رہے ہو کام رہے ہو پٹھے کام رہے ہیں اس لیے مجھے دیکھ اپنے ہاتھ میں رحم کرو اپنے آپ کو آسان بناؤ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے روم میں آنے کی ضرورت نہیں ہے گندرے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو میں تو کی اس عورت کا بیٹا ہوں جو دوسرے جوکڑے میں کرتی یہ حضرت محمد رسول اللہ اللہ علیہ ہمارے ساتھ کو بات کر کے دیکھے تو اس کو ایسے ایسے جھوٹ بول کے دباؤ میں رکھیں گے یاد ہی کرے کیا نسبت ہے ہماری حضرت محمد رسول اللہ یہ کر رہا تھا یہ نعمتیں سب اللہ تعالیٰ نے دی ہے عزت کتنی اچھی نعمت دولت کتنی اچھی نعمت بہت اچھی ان کے لیکن اس کے لیے یہ ساری کسی کر کے اللہ رب العزت کے دین کے لیے قربان کر دولت کٹھی کرے سارا دور لگا دے صبح سے لے کر شام تک کمائی کرے لیکن کسی نے کمائی کر رہا ہے سارا کچھ بھی اکٹھا کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اس کے راستے ہے یہ دولت ہوئی یہ دولت ہوئی یہ تجارت ہے ہمارا بے حد تجارت کا دنیا کی تجارت کرتے ہیں وہ گھاٹا کرتے ہیں جی، یہ لوگ ہیں تجارت لن تبور یہ ایسی تجارت کرتے ہیں جن کو امید ہے کہ کبھی گھاٹا نہیں کرے مولا کے دربار میں جمع کرائے تو گھاٹا بڑے کبھی نہیں لوگ لاکھوں میں رکھتے ہیں اپنا سامان اور جا کے سال بعد کھولے دو سال بعد کھولے ان کے تصور میں بھی نہیں ہوتا کہ یہاں رسی شادی کم ہو سکتی اس لیے کہ یہ بینک ہے محفوظ مقامات ہیں ان کی سیکورٹی ہے ان کے خلا خلا انتظامات ہیں اس بیوقوف کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جس مولا کے ان کے پاس میں جمع کر رہا ہوں اس سیکورٹی کے انتظامات کتنے محفوظ ہیں وہاں برائیاں جمع کرائی ہیں تو ضائع کیسے ہوں گی ان کا سامنا کرنا پڑے گا کیا کی نیکیاں جمع کرائی ہیں تو ضائع کیسے ہوں گی سوال ہی جمع تو کرا کے عزت ہوئی اللہ تعالیٰ بڑی عزت ہے جتنی بھی عزت ہے ساری اکٹھی کر کے اللہ رب العزت کے راستے میں قربان یہ عزت کام آئے جتنی بھی شہرت ہے لوگ جانتے ہیں ہر ہر بندہ جانتا ہے جو بھی جانتا ہے اس کے کان میں تیری دور سے نکلا ہوا کلمہ ہے خیر ضرور پہنچنا چاہیے یہ چھوٹ کام کی ضرورت کیا کے دن کام ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کس لیے پیدا کیا کہ اس کا نام بلند ہو اس کا نام بلند ہو لا الہ الا اللہ کی سدائے سلائیں بلند ہو اللہ کی سلائیں بلند ہو اشد اللہ الہ الا اللہ کی سلائیں بلند ہو اس لیے پیدا کیا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بوہن کو دور سے نرمے سنے جائے سبحان اللہ کی آوازیں آئے لا الہ الا اللہ کی آوازیں آئے یہ میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں جب تک یہ آواز آ رہی ہے اس وقت تک دنیا قائم ہے اور جب لا الہ الا اللہ کی آواز آنا بند ہو گئی کیا آ جائے گی دنیا نہیں رہے گی یہ جو اللہ اللہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں مسئلے آواز رکھے ہوئے ہیں پرانے بات پتہ پڑھاتے ہیں ان کی برکت سے دنیا قائم ہے حدیث میں آتا ہے لا تقوم ولا اللہ لا تقوم سات والا لوگوں جب تک اللہ اللہ کہا جا رہا ہے دنیا کے اندر جب تک لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی ہے ایک بندہ بھی دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے تو کیا مطلب ایک بھی نہ رہا تو کیا مت آ جائے گی مقصد جب مقصد نہیں رہے گا تو پھر دنیا کیوں قائم رکھی جائے مقصد قائم ہے تو دنیا قائم ہے مقصد نہیں تو رہے گا تو دنیا ختم ہو جائے جہاں تک کافروں اور مشرقوں کا تعلق ہے وہ تو دنیا برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور اس کا حوصلہ ہے جو برداشت کر رہا ہے ورنہ تقاض اس کا نام آتی ہے تو سب پر نہیں ہوگا پنکھ کو نہ ہوگا پھر رنگ بال ہوتا انداؤل رحمان ورا تھا غبائم بغیل رحمان یہ تخلیہ بنا تھا ان کو لوگ منصوب کا نام آتی بنا اللہ حاصل رحمان حسا اللہ خان اللہ حسا کل آتی ہوئی کی حرکت ہے دوسروں کی حرکت ہے اللہ تعالیٰ کو گالیاں یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے یہ کہنا کہ اللہ کے نور میں سے کوئی نکلا ہوا ہے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے یہ اتنی بڑی گالی ہے اتنا بڑا جرم ہے اتنی بڑی گستاخی ہے اللہ رب العزت کی اللہ تعالیٰ اگر غصے میں آ جائے اس بات کو سن کے تو آسمان پھٹ جائے زمین پھٹ جائے پہاڑ ریزا ریزا ہو جائے یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ سب کچھ سن کے پھر روٹی دے رہا ہے روٹی پہنچا رہا ہے دنیا تو اللہ اللہ کے سہارے پائے گا اللہ کے سہارے قائم ہے اتحاد کے سہارے قائم ہے اندوچنا کے سہارے قائم کرنا طیبہ کے سہارے قائم ہے کتاب اللہ کی تلاوت کے سہارے قائم ہے اسی لیے جب کیا مٹانی ہوگی میں اس ہے ایک ایک دن آئے گا ایک دن آئے گا دنیا سوئے گی روٹین کے مطابق جیسے ہیں ویسے ہی کتنے ہی حافظ ہوں گے کتنے ہی مسئلے میں قرآن پڑے ہوں گے صبح اٹھے گی دنیا نہ کسی کے سینے میں قرآن پاک ہوگا نہ مسجد میں پڑے ہوئے اور رات میں پرانے پاس ہوگا اللہ رب العزت اپنی ایک عزت والی کتاب کو اوپر لے گا کسی کو بہین کی جانتی میں ہو بتا ضرور اسی کی طرف سے آیا اسی کی طرف چلا جائے گا دنیا کو تاس تیس کرنے سے پہلے ہم لوگ عوام کے اللہ رب العزت دنیا سے اٹھا لے گا سب کام کر ڈر جاؤ بچ جاؤ اللہ تعالیٰ بچ جاؤ ڈر جاؤ جس مقصد کے لیے دنیا بنی ہے اس مقصد کے لیے محنت کرو زمین کے اللہ نے جس کام کے لیے دیے ہے اس کام کے لیے اس کو استعمال کر اللہ نے دنیا اس لیے بنا کہ یہاں اللہ کا نام بنا ہاں، اور دنیا کے اندر پاکیزہ معاشرہ کام ہو اور ذکر اللہ اللہ اللہ کا مطلب یہ تصویر پڑھنا نہیں ہے صرف زبان کی حد تک اللہ اللہ کرنا نہیں ہے جیسے کہ اپنی ماں کا احترام کرتا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کا ذکر کر رہا ہے اللہ نے ہے جو اپنے باپ کا احترام کرتا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے جو مسجد کا گارا اور انجن لگا رہا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے جو جو جہاں دے رہا ہے جو بھی اللہ رب العزت کا ذکر کر رہا ہے جو چھوٹے پہ شخص کر رہا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے اپنی اولاد کو اللہ اس کے حکوم کے حکم کے مطابق پال رہا ہے یہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے جو اپنی بیوی کے منہ میں لبن آ رہا ہے کھانے کا یہ بھی اللہ رب العزت کا ذکر کر رہا ہے اللہ رب العزت کو بھی بہترین دنیا ایسے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے جینے کا رہنے کا سونے کا اٹھنے کا کھانے کا پینے کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے جو سب چیز کے مطابق کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے اور عمل کے ذریعے اللہ کا ذکر زبان کے ذکر سے بہت بلند ہے عمل کے ساتھ اللہ کا ذکر زبان کے ذکر سے بہت بلند ہے زبان کا ذکر تو کبھی مصیبت بھی بن سکتا ہے لیکن عمل کا ذکر تو اللہ کے یہاں لازمن مقبول ہے زندہ پہ کھڑا ہو کے انسان بڑی بڑی سلائیں لگا رہا ہے والدین کا احترام ہونا چاہیے خود نہ کبھی ماں کا احترام نہ کبھی باپ کا احترام کیا سکتی ہے اس بات لیکن جو شخص عمل کے ساتھ اپنی ماں کا احترام کرتا ہے اپنے باپ کا احترام کرتا ہے اس کو وہ عمل کر رہا ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کافر تھے اس کے باوجود احترام میں پھکتی آنے گی مسلمان نہیں تھے لیکن امام لمبی یاد ہے ان کے احترام میں بھی سرکاری نہیں آنے گی اور جن کے مسلمان ہیں مومن ہیں مستقی ہیں نمازی ہیں پرہیزگار ہیں ان کی بھی ساتھی کہاں نہیں آئے گی تو ذکر الہی صرف زبان کے ساتھ نہیں ہے پورے وجود کے ساتھ پورے عمل کے ساتھ مال کے ساتھ عزت کے ساتھ ضرورت کے ساتھ غور کے ساتھ ہر کے ساتھ اللہ کرتے کے سب جا کے انسان اللہ رب العزت کو یاد کرنے والا ہوتا ہے یاد یہ لڑنیاں اللہ کرم کے سیدھا کروں گا وہ لگنی کر مجھے تم اللہ کے ذکر سے اتراتے ہو اکٹاتے ہو بانٹتے ہو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو آگے ہاں، کیا بتایا ہو اللہ سلی یاد ہے تم پہ رحمت نازل کرتا ہے وہ بھی تمہیں یاد کرتا ہے وہ تمہیں یاد کرتا ہے اور تمہیں صرف یاد نہیں کرتا تم پہ رحمت کی برکھا برساتا ہے خواہشیں برساتا ہے رحمت کی دیتا ہے کتنا حق ہے کہ اس کو یاد ہوتا ہے اور یہ ذکر جاننے ہے زندگی کا کوئی گوشہ زندگی کا کوئی دعویہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو اس ذکر کی گرفت میں نہ ہو جو حصہ اس کا خالی ہوگا وہ مارا ہوگا امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ چار بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں میں نے بیٹھنے کا طریقہ اور طریقہ میں اس کی انتظار بھی ذکر الہی سے میں اس کی امتحانی ذکر الہی ہی میں اس بندی ہی ذکر الہی سے ہے ایک آیا السلام علیکم دوسرا آیا السلام علیکم تیسرا آیا السلام علیکم چوتھا آیا السلام علیکم نکلنے والا السلام علیکم کہہ کے نکل رہا ہے آنے والا السلام علیکم کہہ کے بیٹھ رہا ہے بڑے مومنوں کی جی، پہلے ایمان کی نے فکر علاج سے خالی نہیں ہوتی امام الانبیاء نے فرمایا جہاں چار بندے بیٹھتے ہیں اور وہ مجلس میں سارا کچھ کرتے ہیں لیکن اس مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا سارے سارے سارے ہی ہی ہی تیرا تیرا تیرا اس مجلس کی ہلاکت ہے مجلس کی ہلاکت دکان پہ آنے والا جا کے سلام والا کہہ کے داخل ہو دعا کہہ کے داخل ہو اس کو سودا دکھانے والا اللہ کا نام لے کے دکھائے دونوں کے درمیان اللہ گواہ ہے دونوں کو دیکھ رہا ہے یہ نہیں دیکھ رہے تو ان کو دیکھ رہا ہے جو ان کو دیکھ رہا ہے اگر اس کو یقین ہو دکاندار کو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے سودا بیچنے کے لیے ڈیوٹی کا امام لمبیا نے فرمایا ڈیوٹی کھانے سے سودا تو بچ جاتا ہے برکت مٹ جاتی ہے سودا بچ جاتا ہے برکت مٹ جاتی ہے جب برکت مٹ جاتی ہے تو کروڑوں کما کے لیے انسان بھوکے گا بھوکے برکت ہی تو سارا کچھ ہے ذکر الہی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہی تیرا تیرا ہی یہاں امام انبیاء کیا ہے وہ مجلس خراب ہو گئی محنت خراب ہو گئی محنت خراب ہو گئی اس میں اس کے پلے کیا بچا کیا مجھے پچھتائیں گے سارے ہی ان میں سے ایک ایک پچھتائے گا کاش کے وہاں بیٹھتے ہی کاش کے ایک دوسرے کو ملتے ہی کاش کرتے مجھے الہی نے انسان کی زندگی کے تمام پوشنوں کو گھیرے میں دیا آئے کہ میں نے آپ کے سامنے سلاوت کی یہ ابتدائی نہیں ہے بحث محمد رسول اللہ کے وسلم اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے آیتوں کے اندر ابتدائی آیتوں کے اندر بحث اور نبوت کے مقاصد بیان کیے کہ نبی ہم کس لیے دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کس لیے دیکھا نبوت اور بحث کے مقصد بیان ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ العزت ہے دنیا میں کس لیے نبی بنا کے بھیجا کیا کیا کام ہے آپ کے لیے کس مقصد کے لیے امام الانبیاء نے کام کرنا ہے اور ہاں؟ لمبیا علیہ السلام سلام کی امت کیا ہے ہر وہ الہ الا اللہ کہتا ہے نجات کا امیدوار ہے بڑا کامیابی کا امیدوار ہے اس کا بھی دنیا کے اندر رہنے کے یہی مقصد ہے یہ مقصد ہے تو وہ سچا امتی ہے یہ مقصد نہیں ہے تو سچا امتی نہیں ہے يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي ينزل معه أولئك هم فالذين آمنوا به ولوك محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں وعذروه آپ کی رفاقت اختیار کرتے ہیں دین کے معاملے میں وہ نسر نصروه دین کو پھیلانے میں امام الانبیاء علیہ السلام کی مدد کرتے ہیں مطلب عمدہ اللہ دین نارا یہ روشن دین روشن طریقہ ہے زندگی روشن ہے زندگی قرآن حکیم کی پیروی کرتے ہیں جو امام الانبیاء کے ساتھ اترا یہ اور صرف یہی کامیابی کرنے والے ہیں اور کسی کی کامیابی اور کسی کی نجات نہیں ہے اور کسی کی فرا نہیں ہے اور کسی کی کامیابی نہیں ہے کامیابی صرف ان لوگوں کی ہے جو رسالت میں علیہ ارے خلاط و پر ایمان لائے آپ کی رفاقت اختیار کی دین پھیلانے میں آپ کی مدد کی آپ کے ساتھ اترنے والے نور قرآن حکیم پر ایمان لائے اس کی پیروی یہ نجات کے امیدوار کے سوا نجات نہیں جو کام امام الانبیاء کے ذمہ اللہ نے لگایا وہی کام اللہ ربولی اور اس کے رسول نے امام الانبیاء کی امتیوں کے ذمہ لگایا کریں گے تو امتی ہے نہیں کریں گے تو نہیں بندہ دکان بناتا ہے جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی فکر لاحق ہو جاتی ہے بچے کہیں نکالنے ہر صبح ہر شام ہر دوپہر ہر ہر گلے ان کو سمجھاتا ہے بیٹا اجاڑ نہ دینا اجاڑ نہ دینا بڑی مشکلوں سے بنائی ہے اجاڑ نہ دینا کہیں اگر اجاڑ دے تو ساری دنیا لان بھیج دی ہے کتنا کر بچہ ہے باپ نے کتنی محنت کر کے بنائی تھی اس کو تمہارے اور میرے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا کے قبرستان سجایا کھلایا دنیا کے اندر اللہ کا کرنا بلند کیا ایک جماعت تربیت کی ایک جماعت کی تربیت کی جو کے خلاف کسی کی بات نہیں مانتی اتنا چمنگار دے کے اتنا لالا دار دے کے اتنا بہترین دوستان دے کے امام الانبیاء دنیا سے گئے کتنے لائق امتی ہیں وہ جو اس کو قائم رکھنے کے لیے صبح شام محنت کرتے ہیں کتنے نلائق ہیں وہ جو اس کو جاننے کے لیے محنت کرتے ہیں سچا نہیں ہے وہ امتی جو امام الانبیاء کے لگائے ہوئے اس پودوں کو پانی نہیں دیتا اس کی آپ یاد کرتا نہیں کرتا اس کے پھلنے اور پھولنے میں اپنا حصہ نہیں ڈالتا اس کو بڑھانے کے لیے محنت نہیں کرتا کوشش نہیں کرتا اور وہ اللہ رب العزت کے نبی کا قیامت کے دن قریب ترین ہوگا جو آپ کے دین کو پھیلانے کے لیے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس معاشرے کو سلجھانے کے لیے محنت کرتا ہے رب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سکین اور نبوت کے مقاصد اللہ تعالیٰ نے ایسے ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہے ہمارے لیے بھی یوہن مدثر یا آئیو ہر مسٹ ہے کپڑا لے کر کپڑا اوڑھ کر لیٹنے والے ہمارے لیے کیا حکم ہے گھروں میں بیٹھنے والے سجانے والے گھر سجانے والے موجے کرنے والے کھانے اور پینے والے دین کی فکر نہ کرنے والے جب امام الانبیاء کو چادر لے کے لیٹنے کی بھی گنجائش نہیں ہے ہمیں نرم و گرم بستروں پہ آرام سے بیٹھنے کی کیسے اجازت ہوگی جبکہ اللہ رب العزت کے دین کی ہوگی جب امام الانبیاء کو چادر لے کے لیٹنے کی اجازت نہیں ہے نہیں لیٹنے کی اجازت تو کون اللہ کے رسول ہو اٹھو اور تم اللہ کے رسول کے رسول ہے تم بھی اٹھو تم اللہ کے رسول کے رسول ہو تم بھی اٹھو کسی کو لیٹنے کی کسی کو بیٹھنے کی کسی کو آرام کرنے کی اجازت نہیں ہے سب اٹھو پانچ در دنیا میں کیا ہو رہا ہے دیکھو جا کے دنیا سر سے بھری پڑی ہے دنیا و بھارت سے بھری پڑی ہے دنیا تمری اور سے بھری پڑی ہے دنیا حرام تھوڑی سے بھری پڑی ہے دنیا کتنا گھری سے بھری پڑی ہے تم آرام سے کپڑا لے کے لیٹ رہے ہو کون ہٹائے گا ان کو کون کون سمجھائے گا بتائے گا ان کو کہ تمہارے برے آماد کا برا انجام کتنا برا ہے نہیں پتا چلے گا تمہیں کیسے لوگوں کو سمجھاؤ گے نہیں سنو کے بعد میں کیسے بات کیسے پتا چلے گا ابو کو کیسے پتا چلے گا شہبا کو کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں جہنم کے ساتھ رہے ہیں اس کے نتیجے میں قیامت کے دن اتنے خوفناک آزاد ہیں جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا اے محمد ان کو بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کو بتاؤ گے تو ان میں سے کتنا ہی ہے جن کو سمجھ آ جائے گی برائیاں چھوڑ دیں گے نہیں تو نہیں بتاؤ گے تو کیسے نہ گے تو کافی ہے انسان کو بھولا ہوا ہے انسان کو بھولا ہوا ہے بھولے ہوا تو یاد کراؤ سمجھاؤ صحیح بات آئے گی لوگوں کو ان کے برے امان کے برے انجام سے بچاؤ یہود کا پہلا مقصد کیا ہے مسلمان کا پہلا فریضہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ڈیوٹی کیا تھی کہ برائیاں دیکھتے ہو تو لوگوں کو بتاؤ کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا لوگوں کو خمار ہے لوگ خرمستیوں کا شکار ہے لوگ بدمستیوں کا شکار ہے اتنا کچھ کرتے پھر رہے ہیں کہ پوچھنے والا نہیں ہے کر بھی کوئی نہیں پیچھے بڑے بڑے بڑے ہوئے تو یہاں تک کہہ دیا لازم ربي من خیر حامل پہلی تو بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم کھائے گی بدمست انسان کوئی زبان سے کہتا ہے کوئی زبان سے تو نہیں کہتا لیکن کہاں بتاتا ہے اس کا خیال ہے نہیں متریجی لازم نے ساتھ اتائے میرا خیال ہے کیا مت نہیں آئے اور اگر جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا نبی جیسے کہتے ہیں آ ہی گئی خیر منہا منقلبا جہاں ایک دکان ہے وہاں ہماری دس دکانیں جہاں ہمارا ایک باغ ہے وہاں ہمارے دس باغ جہاں ہمارے دس نوکر ہیں وہاں ہمارا سو نوکر ہوگا یہ لوگ جہاں جیسے جہاں شریر و خار ہیں ویسے وہاں بھی ان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی کتنی بڑی غلط فہمی کا شکار ہے کتنی بڑی غلط فہمی کا شکار ہے بتاؤ ان کو بے وقوف ہے ایسا نہیں ہے یہ امتحان ہو رہا ہے جہاں امتحان ہو رہا ہے ان کے ہر حال میں جو ٹھنڈا پانی پیتے رہتے ہیں موجے کرتے رہتے ہیں بیٹھے کاغذوں کو کھڑے کرتے رہتے ہیں ان کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا نتیجہ انہیں کا اچھا نہیں نکلتا ہے جو ساری ساری آپ کرتے ہیں صبح جا کے سر اٹھایا تو گھر آرام سے لکھتے رہتے دیکھنے میں مصیبت کا شکار ہے دیکھنے میں پھنسے ہوئے ہیں دوسرا گروہ موجے مار رہا ہے لیکن موجے مارنے والے شریر ہونے والے ہیں محنت کرنے والے پانے والے محنت کرنے والے صرف پانے والے ہیں بتاؤ ان کو بتاؤ گے تو کیسے بدلنا تم بھی بتاؤ گے نہیں تو کیسے بدلنا کیا تھا ان کو جو کر لوگوں کو یہ پہلا مقصد کہ لوگوں کو ان کے پورے آواز سے برے آواز کے پورے انجام سے ڈرانا کہ دنیا دار امتحان ہے کم کے دن ایک ایک پائی اور ایک ایک پیسے کا حساب ہونے والا ہے ایک ایک گھڑی کا حساب ہونے والا ہے ایک ایک قدم کا حساب ہونے والا ہے ایک ایک لفظ کا حساب ہونے والا ہے ما من قول لوگوں ایک لفظ بھی زبردان سے نکلتا ہے یہاں سے یاد رکھے ہیں قلم پتی ان کے قلم میں کبھی ساری ختم نہیں ہوتی ان کا قلم کبھی رکتا نہیں ہے تمہارے منہ سے لفظ نکلتا ہے کا کبھی رات ہو ہو دن یہ پنسا بدلتے ہیں آج پہ جا کے حرکتیں کرتے ہیں ان کا خیال ہے کہ چھپ جائیں گی یہ حرکتیں اللہ یقین سے جورا ہوں یہ شخص پھنسے موڑتے ہیں آنکھ بچاتے ہیں کہ اللہ سے چھپ جائیں گے اللہ ہی نے نہیں یاد یہ جب رات کے اندھیرے میں رات کے اندھیرے میں کمرے کے اندھیرے میں یہاں اوڑھ کر سوتے ہیں اندر جو حرکتیں ہوتی ہیں ان کو بھی اللہ رکھو لیتے جانتے ہیں وہ تو ان کے سینے کے کو بھی جاننے والا ہے ان کیسے اللہ تعالیٰ سکتے کوئی نہیں سکتا غرب کا خان دے غرب کا فکر دے اور دوسرا کام کیا ہے رسالت ماد علیہ ارے صلاح کی دوسری ڈیوٹی کیا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ڈیوٹی کیا ہے غرب کا فکر دے اپنے رب کی تقریر میں اکرے اپنے رب کی بڑائی جان کر اپنے رب کی بڑائی جان کر بات ایک ایک بات ایک ایک بات بلاگت کا سمندر ہے اللہ نہیں کہا رب کہا ہے جو تمہیں پالتا ہے اس کی بڑائی جان کر جو تمہیں پالتا ہے اس کی بڑائی جان کر اس کے لے کے کھاتے ہو تو احسان نہیں تمہارا کوئی احسان نہیں ہے کس وقت انسان ایسا ہوتا ہے جب اللہ رب العزت کا لیا ہوا استعمال نہ کرا دس منٹ نہیں گزرتے خالی پیٹ کسی نمنت اللہ کی گرین نہ جائے پھر اللہ تعالیٰ فرم نگار کی بڑائی جائے نگر نرم سر کا کی بڑائی جاری امت کو بھی یہی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قدم بلند ہونا چاہیے ہاں طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کی سڑائی ہونی چاہیے اتنے بڑے کام کی ہوتے ہیں ساری دنیا کے اندر ساری خرابی کی بنیاد بنیادوں ہر بندہ سمجھتا ہے میں بڑا ہوں دوسرا حقیق وہ سمجھتا ہے میں بڑا ہوں یہ حقیر ہے لڑائی ہو جاتی ہے لڑائی ہو جاتی ہے اور یہ لڑائی دنیا میں کبھی ختم نہیں ہوئی اور اس لڑائی کی بنیاد تکبر ہے مسلمان معاشرے کے اندر لڑائی نہیں ہونی چاہیے وہاں تکبر نہیں ہوتا تکبیر ہوتی ہے ناکار سارے کسے بات بات اس کے سامنے جھک جاتے ہیں جس سے بڑا کوئی نہیں جس سے بڑا کوئی نہیں ہے جب سجدہ کر دیا پریشانی اللہ کے سامنے رگڑ دی رگڑنے کی کیا گنجائش کرتی برف پڑھا کر ہم بڑائی بڑا ایک دوسرا کوئی بڑا نہیں اس کائنات کے اندر ایک بنا ہے دو بنا نہیں ہے اس کو بڑا مانا ہے تو اپنے کو بڑا نہ جانے اپنے کو بڑا جانتے ہو تو جھوٹ بولتے ہو اللہ کہہ کے اللہ دیں بڑے بڑے لوگوں کو یہ حرکتیں ناگوار گزری جس کو سمجھ آتی ہے وہی چیزہ کرتا ہے طالب پہ چاہتا ہے بڑی خدمت کیا ہے بڑی محنت کی بڑا دکھا کیا بڑی لوگوں سے لڑائیاں لڑی لیکن نجات نہ ہو سکی کیوں کہتا تھا مسلمان تو ہو جاؤں لیکن یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے نا کہ اپنے سرینوں کو ستروں کو سچ سے اونچا کروں یہ میں نہیں کر سکتا یہ نہیں کام کر سکتا یہ شکل میں نہیں بنا سکتا یہ شکل میں نہیں بنا سکتا اس سے مارا گیا میں نے شکیل نے بھی کہا تھا مسلمان تو ہونے کو تیار ہے لیکن شرطیں ہیں شرطوں میں ایک شرط یہ ہے کہ کوڈا لگا بھرپو نہیں کر سکتے باقی بات باقی جو کہے گا کے لیے تیار امام نبیا نے خیر دین لا سلاحت لا خیر دین لا سجود تھی لا خیر دین لا رکوع تھی امام نبیا نے فرمایا ایسے کسی دین کے اندر کوئی خیر نہیں ہو سکتی جس کے اندر رکوع نہ ہو جس دین کے اندر سجا نہ ہو اس دین میں کوئی بھلائی نہیں ہو سکتی جس دین کے اندر نماز نہ ہو دین کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہو سکتی ہر بات مانی جا سکتی ہے لیکن نماز نہیں چھوڑی جا سکتی ایک دن کے لیے بھی نہیں چھوڑی جا سکتی غرب کا کا سب سے جب کائنات کے سردار رسالت ماد علیہ سلاۃ و سلام سید الب والا خرید شکل میں رہتے ہیں تم کی اتراتے ہیں تم کی شرماتے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے جبکہ یہاں لگ جائے تو کس کے سامنے جھکنا ہے کسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں جھکنا یا کسی اور نبی کے سامنے جھکنا ہے جھکنا اس کے سامنے ہے اس سے پہلا وہ جو چاہے تو کرو اس کو کون جھکنے گا غرب کا کا سب سے رقیات کا سب ہے دستیاب کا پتا سکتا ہے اور اپنے وجود کو پاس کرو ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہر ہے کوئی پرواہ نہیں کر رہا ایسے میں انہوں کو حکم دیا گیا بس یاد بتا ان کو بتاؤ میرا بولا کیا چاہتا ہے میرا دین کیا چاہتا ہے میرے دین کا تقاضا کیا ہے پورے لباس کے اندر پورے لباس پر کتاب کا چھوٹا بھی برداشت نہیں ہے بیگانے خون کے چھوٹے کیسے برداشت نہیں حرام کے مال کیسے برداشت ہوگا ہاتھ حرام کے کپڑے پہن کے ان پر پیشاب کا ایک سنگا بھی پرور نگار قبول نہیں کرتا پورے کپڑے حرام کو پرور نگار کیسے ہے کیا بھی لباس ہے چمڑی بھی لباس ہے ہاتھ پاؤں بھی لباس ہے انسان کا سب کچھ پاک رکھو پورا سوچ لے کر پاؤں ساری امت کو یہی حکم ساری امت کو یہی حکم ہے بر رجدہ فہجر بندہ لباس کو بڑا سونا پہن لیتا ہے بڑھیا اس لیے کر کے چمکا لیتا ہے دو طرح سر کے اندر کیا گندگی بھری ہوئی ہے حسل بھرا ہوا ہے سرک بھرا ہوا ہے شرک بھرا ہوا زمین کمیونٹی بھری ہوئی ہے بہت بھرا کیا فائدہ ہے لباس کا بغیر نہائے کے بچہ بھی جانتا ہے بغیر نہائے کے نیا لباس پہنے کے بڑی دیر کسی جان اندر گندگی بھر کے اوپر نیا لباس پہنتے ہو کس سے چھپتے ہو مولا پھر پہلے اندر کی صفائی سے باہر کی صفائی اندر بھی صاف باہر بھی صاف سر مولا کریم کے سامنے سجدہ کر ہے سیدھا جنت میں جاتا ہے جو چرے کی برائی چھوڑ دے چرے سے چھوڑ دے بلا تم لوگ لوگ ہلاکت کے گھروں میں گرے ہوئے ہیں مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں برائی میں پت ہے گندگی میں اٹے ہوئے ہیں تم نے ان کو نکالنا ہے یہاں سے بچانا ہے سنوارنا ہے سنبھالنا ہے سدھارنا ہے سلجھانا ہے پاک کرنا ہے اور کہیں ایسا نہ ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کسی کو بنا کے سلوار کے تربیت کر کے پھر کہو میں نے تمہیں بتایا ہے نا تاکہ اس سے کوئی عزت مل جائے نہ اس کی نہیں پیسے لینے کی کہاں اجازت ہوگی پیسے لینے کی اجازت کہاں ہوگی کسان جترانے کی بھی اجازت نہیں ہے دین میں تو جا کے سلوار کے بنا کے تربیت کر کے چھوٹے سکوں سے کھڑے سکے بنا کے سکریوں سے سونا بنا کے گندگی کی روڑیوں سے سونا پانچ سو کا سونا بنا کے اجازت نہیں ہے کہنے کی میں نے تم نے کھڑا کر دیا نہ ہم تو کسی کی ذرا سی یہ کرتے ہیں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے بعد میں سہدا کرے پہلے مجھے میں نے اس کا سو سنوار کیا اور تم نے اللہ کے لیے سنوارا ہے تو پھر کیوں مانگتے ہو پھر اسے مانگو جس کے لیے سنوارا ہے اسے مانگتے ہو تو اللہ سے کیوں مانگتے ہو مزدوری تو ایک ہی جگہ سے ملے گی پتہ چل جائے پتہ چل جائے کہ مزدور نے دھوکہ دے کے باپ سے بھی کچھ لے لیا ہے بیٹے سے بھی کچھ لے لیا ہے تو اس سے سمجھ آ جائے گی دن مزدوری تو اللہ کے لیے کر رہے ہو محنت اللہ کے لیے کر رہے ہو اور مزدوری لوگوں سے مانگ رہے ہو لوگوں سے مانگ لیجیے تو اللہ سے نہیں ملے گی اللہ سے چاہیے تو پندرہ سال ایک جگہ سے ورنہ دھوکہ ہوگا دھوکہ نہیں چلے گا ورنہ کم سب کا لیے آئے خبر اس راستے میں جتنی مصیبت بھی آئے صبر کرو چیخو مت چلاؤ مت اس لیے کہ ساری دنیا کے اندر دنیا امتحان کے لیے ہے سب سے شدید شریف امتحان ابھی آئے اکرام کا ہوا جس کو جتنے بڑے درجے دینے تھے اس کا اتنا ہی بڑا امتحان ہوا اور اس کے بعد جو زیادہ دعویٰ کرے گا نبیوں کے قریب ہونے کا اس کا زیادہ امتحان ہوگا جس سنتوں کو جو رات پیٹے گا میں سنت کا پیروکار ہوں میں اسما نبی کو مانتا ہوں سنے کا رسول ادا کرتا ہوں نبی علیہ السلام کا سچا امتی ہوں اس میں تیار ہونا چاہیے نبی کے سین کی خاطر دان کی رات کو بچا کے رکھتے ہو جس نبی کا زخمی ہوا چین کی خاطر تم اپنے پاؤں کیوں بچا کے رکھتے ہو جس نبی کو شاید چھوڑنا پڑا چین کی خاطر ہے تم جگہ جگہ کی چیزوں کے پیچھے چین کی چھوڑنے کے لیے تیار ہو تمہارا نبی کا ما كان لاحد النبي من حولهم من الاعراب يتخلف عن رسول الله ولا يرغب بانفسهم عن نفسه کسی کو حق نہیں ہے اہل مدینہ کو حق نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کی خاطر مارے مارے پھرے تلواریں اٹھا کے پھر رہے ہوں گھر بات چھوڑ کے پھر رہے ہوں یہ گھروں میں اپنے آرام سے بیٹھے نہیں ویسے بڑے جیسے ان کو تصویر بہترین اونچیاں پانی ہوئی ہے صبح پڑا ہوا ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہے ایک کا حکم آ جائے گا دو انگلیاں پالی پوری محبت سے پالی پوری الفت سے پالی پوری محنت کر کے پالی ایک میں محمد کو سوار کروں گا ایک خود سوار ہوں گا صلی اللہ اللہ علیہ وسلم رضی عنہ یہ دین ہے یہ محبت ہے یہ الفت جو امت ہونے کا حق امتی ہونے کا حق ادا کرنا ہے کہ جس دن حکم آئے گا ساتھ نکلوں گا جیسے خود اٹھے میں سوار ہوں گا ویسے محمد رسول میرے بھائیوں یہ مقصد ہے نبوت کے یہ مقاصد ہے پانچ نبوت کے جو محمد کا سچا ساتھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہے اس کو چاہیے کہ ہر صبح ہر شام عنایتوں کو پڑھے اور پھر جائزہ لے کہ میں نے آج کے دن میں امام الانبیاء کے دین کو نشر کرنے کے لیے امام الانبیاء کی آج کیا خدمت کی آج کیا مدد کی ہے ورنہ یہ دن اپنا امتی ہونے میں سے نکال دیں کل کا رہے کل اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توسیع کے دس فرمائے کہ دین کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو دین کا نام بلند کرنے کے لیے کمر بستہ ہو اپنی بھی تربیت کرے اپنی اولاد کی بھی تربیت کرے اور ہاں، پوری دنیا کے مسلمانوں کی بھی تربیت کرے اور شاخوں کو بھی مسلمان بنانے کے لیے ہمارے اندر سرف ہو تب جا کے دین پھیلے گا تب جا کے ہماری نجات ہوگی تب تک کوئی اومن اللہ ہے درجہ سن سے جس سے سب نے مل کے اللہ کے دربار میں جانا ہے ایک ایک سی کا حساب دینا ہے دین کے خلاف ہماری زبانیں دس دس لمبی ہے اور دین کے حق میں ایک کلمہ کہنے کے لیے ہم کہا تیار نہیں ہے یاد رکھیے دین کے خلاف نکلا ہوا ایک ایک کلمہ قیامت کے دن زبان کو سدی سے کھینچوانے کا خبر سنبھال لیجیے اپنی زبانوں کو سنبھال لیجیے اپنی زبانوں کو اور اس دین کے لیے محنت کرنے کو تیار ہو جائیے جو شخص اللہ کا دین اجاڑتا ہے اللہ کے گھر اجاڑتا ہے اللہ کی مسجد اجاڑتا ہے تیار ہو جائے اپنے گھر اجڑانے کے لیے کبھی نہیں بچ سکتا وہ اللہ کے آزاد اور جو شخص اللہ کا گھر آباد کرتا ہے اللہ کے دین کو بلند کرتا ہے کوئی شک نہیں کو دنیا بھی اللہ عزتیں بخشے گا کیا مشکل ہوگی اللہ عزتیں بخشے گا اللہ نے خراب سچا مومن بننے کی توسیع توسیع اللہ علیہ الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعزيم سلطانك ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أماتك من شيء بعد أهل الثناء والمجلية حتى ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اتيت ولا معفي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله خصله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا